ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں مانگی آپ نے وہ بکریاں اس کو عطا کر دیں پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری قوم اسلام لے آؤ کیونکہ اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک کوئی آدمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہو جاتا تھا پھر جو ہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار اکیس